ان سے مروی ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ انگوروں کو کرم کہہ دیتے ہیں حالانکہ کرم تو صرف مومن کا دل ہوتا ہے حدیث نمبر 160 مسند احمد